النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دین دشمن اہل ایما کے مقابل آ گئے دین دشمن اہل ایما کے مقابل آ گئے کفر پھر اسلام کے ساحل سے ٹکرانے لگا گولیوں کی بوشاری میں اور خنجروں کی دھاری پر نہ رہے اللہ اکبر کا مزہ آنے لگا میرے محترم ساتھی جو میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا میں اپنے اکابر میں اپنے سرپرستوں کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں میری حاضری صرف اور صرف اپنا نام درج کروانے تک محدود ہے زیادہ بیانات میرے اکابر کے ہی ہوں گے میرے محترم ساتھی جو میں نے سکھر شہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سکھر شہر وہ شہر ہے جس پر کاگی جتنے اپنا دھاکہ بٹھانے کے لیے اپنا دھابا بٹھانے کے لیے رخ کیا تھا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سکھر شہر میں وہ جوان ملے ان کے سامنے جنہوں نے ان کا ناٹک بند کر دیا جنہوں نے سکھر سے ان کا صفایا کر دیا میرے محترم ساتھی جو اس سے مراد میرے والد محترم تھے میرے والد مرحوم تھے میرے والد مرحوم نے سکھر شہر میں قادیانی یعنی چکانات کا بند کر دیا تھا قادیانی یعنی چکے کے قتل کے انیس کیس میرے والد مرہوم پر تھے میرے محترم ساتھی جو قادیانی یعنی جانی میرے والد محترم پر جامع مسجد منزل سکھر میں بموں سے حملہ کیا تھا ان کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے قصور قصور صرف صرف تھا تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کا چیلنج تھا اس چیلنج کا جواب دیا تھا چیلنج یہ تھا کہ مرتد کے ساتھ شران تجارت ناجائز ہے یہ ثابت کر کے دکھاؤ اپنے کتابوں سے اس زمانے میں امام العصر حضرت سائی عبد الکریم قریشی نفر اللہ نے والد محترم کو حکم فرمایا تھا کہ اس کا جواب تمہیں تحریر کرنا ہے جب والد محترم والد مرحوم نے اس کا جواب تحریر کیا اور حضرت امام العصر حضرت سائی عبد الکریم قریشی نفر اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش کیا تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ کاش میرے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ میں ایک کی ایک کروڑ کاپی کروا کر پوری دنیا میں تقسیم کرتا لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میرے محترم ساتھی جو اس موقع پر جب مرزائیوں کو جواب ملا تو مرزائیوں نے میرے والد کو ختم کرنے کا ارادہ کیا مسجد منزلگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور میرے والد محترم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے اور اس کے بعد بھی تقریباً ستائیس سال تک ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے جد و جہد کرتے رہے میرے محترم ساتھی جو میں اب اپنے اکابر کے اشارات کی وجہ سے اپنے بیان کو مختصر کرنا چاہتا ہوں صرف ایک بات عرض کر کے میرے محترم ساتھی جو دنیا کے تختے پر قادیانی یعنی ایک ملعون ترین قوم ہے جن کو کافر میرے قائد محترم حضرت مفتی محمود نبر اللہ مرکز نے اور حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدہ نے دلوایا تھا میرے محترم ساتھی جو اب ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کی جو شرعی سزا مقرر ہے اس پر عمل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کی سزا مقرر کی تھی ان دین سے پھر جانے والوں کے لیے سزا مقرر کی تھی من ارتد فقتلو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام الانبیاء کا فیصلہ ہے ہم اس پر اب جد و جہد کریں پوری امت مسلمہ کو متحد اور متفق ہو کر اسی ہی مسئلے پر جد و جہد کرنی چاہیے کہ اب جو مرتد ہو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہونی چاہیے یہ میرا قول نہیں یہ امام الانبیاء کا قول ہے یہ امام الانبیاء کا صرف قول نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے إن الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا میرے محترم ساتھی جو ان کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی ہے کہ اگر تین دن کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا تو میرے محترم ساتھیو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جو وہ حکومت ہے وہ ذلفقار علی بھٹو مرہون کے جانشینوں کی حکومت ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے قائد کے پیروکاری کرتے ہوئے ان ظالموں کا وہی سزا مقرر کی جائے جو امام الانبیاء نے مقرر کی ہے جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے دوسری کوئی سزا ہمیں منظور نہیں میرے محترم ساتھی جو ان ظالموں کی ان ظالموں کی سرپرستی ان ظالموں کی سرپرستی باہر سے بھی ہوتی ہے ان ظالموں کی سرپرستی ہماری صفوں سے بھی ہوتی ہے ہماری صفوں سے مراد یعنی جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ان قادیانیوں کے لیے بھی مسجد ہونی چاہیے ان قادیانیوں کے لیے بھی عبادت کرنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے ان قادیانیوں کے لیے تبلیغ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے ان سے مراد میری پاکستان سے بھاگا ہوا ایک سیاستدان ہے اس بھاگے ہوئے سیاستدان نے یہ ایک غلیظ زبان استعمال کی ہے ایک غلیظ مطالبہ کیا ہے جس پر امت مسلمہ اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے آپ ساتھی اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں الطاف حسین خبردار کو لیڈر کہلاتے ہو تو پاکستان میں رہنے والے سب کے سب نہ بلکہ اکثر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اگر تم سیدھے نہیں ہوئے اپنے ان عزائم سے نہیں رکے تو پھر اس صورت میں تمہارا اس پارٹی کا یہاں سے جنازہ نکالا جائے گا میرا محترم ساتھی جو اس نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی اگر پریس کانفرنس کرتا ہے قرآن سامنے موجود ہے قرآن کے ساتھ وہ ڈانس بھی کرتا ہے وہ گانا بھی گاتا ہے یہ کس قسم کا مسلمان ہے میرے محترم ساتھی جو اگر الطاف حسین منظم ہے اگر ایم کیو ایم منظم ہے تو اسی طرح ہمیں بھی منظم ہونا چاہیے تمام مسلمان متحد اور متفق ہو کر دشمنان اسلام کا مردانہ بار مقابلہ کریں میرے محترم ساتھی جو جب ہم سب کی یہ صدا بلند ہوئی کہ ہم کسی بھی مرزائی قادیانی کی حمایت کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کو یہاں پر سیاست کرنے نہیں دیں گے تو اس صورت میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے بہرحال جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے